Those who do not understand this will be just move to the back, of The shop. Station will be done at the back and present. And uh, just a reminder as well, inshallah, after the program, uh, breakfast will be served at the back, inshallah.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 ستارے قمر چل رہا ہے ترچلے آ کی اس کے میں کا ان کی سنت میں رہا ہے جلے خدا ان کی سنت میں رہا ہے حجرے خدا حضوری کی خاطر مبارک سبب ہے محمد کی آمد طلوع الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فض قرولی از قرکم مشکرولی ولا تطفر محترم دوستوں بھائیوں یہ مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے منعقد کی گئی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں ان للہ ملائکت فض اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے ہیں فض جو فضیلت والے فرشتے ہیں بہتر فرشتے ہیں اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں یا فضلاں کے معنی یہ ہیں جو فرشتے اعمال لکھنے کے علاوہ ہیں یبتغون مجالس الذکر وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے عالم الغیب نہیں ہوتے ان کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں پھر وہ مجلس ذکر میں حاضر ہوتے ہیں جب مجلس ذکر کو وہ معلوم کرتے ہیں پا لیتے ہیں تو تیتنا دونا وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں حاضر ہو جاؤ جلدی آ جاؤ جس مقصد کے لیے تم پریشان تھے جس مقصد کے لیے تم کو آنا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یہاں مجلس ذکر ہو رہی ہے پھر وہ ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ذکر کی مجلس کا وہ گھیر لیتے ہیں جیسے رات کو بتایا تھا کہ جب کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو حفت حملکت فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور غشیت ہو اور رحمت و رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور اطمینان ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں اپنے مقرب اور اعلیٰ درجے کے فرشتوں کے پاس تو یہ فرشتے آتے ہیں اور ذکر کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم ذکر کی مجلس میں حاضر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو قبول کرتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا اس کا مقصد ذکر میں شرکت کرنے کا نہیں تھا لیکن اتفاق سے آ کر بیٹھ گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہم القوم لا یشقا جنیس ہو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت اور بدقسمت نہیں ہوتا اس لیے ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرماتے ہیں حالانکہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے بعض مرتبہ کسی آدمی کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے لیکن پھر بھی کسی چیز کا ذکر کرتے ہیں اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے اور اس کو مشہور کرنے کے لیے پھر بھی اس کا پوچھتے ہیں اور پھر بھی دوسرے ایک دوسرے سے معلوم کرتے ہیں جیسے کسی کو معلوم ہو کہ شام شام میں مجاہدین نے قبضہ کیا اور پرانے جو روافظ کی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی لیکن اس کے باوجود دوسرے ساتھی سے کہتا ہے کہ بھائی آج شام کے اندر کیا ہوا وہ پرانی روافظ کی حکومت ختم ہو گئی وہ سنیوں کی حکومت آ گئی معلوم ہے لیکن لذت اٹھانے کے لیے مزہ اٹھانے کے لیے وہ اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے جو بیٹھے ہوئے تھے ذکر کے لیے وہ کیا کر رہے تھے تو فرشتے جواب دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے تھے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ آپ بھی اپنے ساتھ چھپ کے سے کہیے الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ یہ پڑھتے تھے وہ یو سب بہون کا اور وہ بیٹھے تھے سبحان اللہ کہتے تھے تو ہم بھی اور آپ بھی اپنے ساتھ پڑھ لیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھتے تھے جو کب بے اور وہ تکبیر اللہ اکبر پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں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 تو للون کا وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور اور کیا کرتے تھے فرشتے فرمائیں گے یا اللہ یہ استفرونا استفار پڑھتے تھے استفار پڑھتے تھے ہم بھی اور آپ بھی آہستہ آہستہ پڑھ لیجیے الله الله العظيم العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو استغفار پڑھتے تھے اور پوچھتے ہیں اور کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے استغفار پڑھتے تھے اور دعا پڑھتے تھے اور استغفار کے لیے ابھی قاری صاحب نے سورہ نوح کی تلاوت امام صاحب نے فرمائی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقل تستغفروا ربکم انََََََََََ کا غفارا جب آپ استغفار کریں گے استغفر اللہ کہیں گے اور دل سے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چھ نمبر عطا کریں گے نمبر ایک انہ کا نغفارا اللہ تعالیٰ مغفرت عطا فرمائیں گے اور مغفرت میں دو چیزیں ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے گناہوں کو چھپا دے اور کون ہے جن کے پاس گناہ نہیں انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کے علاوہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں صحابہ کرام سے بھی کبھی کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی پھر فرفور توبہ کرتے تھے تو سب سے پہلا استغفار کریں گے توبہ اور استغفار تو ان کا نغفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت دیں گے اور نمبر دو استغفار کریں گے یور السماء علیکم مدرارا اللہ تبارک و تعالی آپ کے اوپر بارش برسائیں گے مدرارا بہت زیادہ بہت اچھی بہت فائدے والی بارش جیسے یہاں دوستوں نے بتایا دو تین چار ہفتے سے بارش نہیں رات کو کچھ بارش ہوئی اللہ تبارک و تعالی اور رحمت کی مزید بارش یہاں برسا دے تو سر السماء علیکم مدرارا اللہ تعالی آسمانی رحمت عطا کریں گے آسمانی نعمت بارش آسمان سے ہے اوپر سے ہے اوپر سے اللہ تعالی نعمتیں برسائیں گے اور نمبر تین ویم دت کم بے ام والن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری لیے زیادہ کریں گے بے امالن مال رزق حلال اور مال اس کے پیچھے سب لگے ہوئے ہیں اگر کوئی زبان سے کہے مجھے مال نہیں چاہیے تو اس زمانے میں مال کے بغیر گزارا نہیں ہوتا حضرت سفیان سوری کہتے تھے کا نلمال یوستحان فیما بضا منظمان و آنا فہوترس المؤمن پرانے زمانے میں مال کو لوگ برا سمجھتے تھے کہ ہم مال کی حفاظت کون کرے گا اور کہتے تھے ماں ہے چند دارے ہے چند دارے دستار ہمیں پہ چن دارے میرے پاس کچھ نہیں اور مجھے کسی چیز کی فکر نہیں نہ میرے پاس امامہ ہے اور نہ امامے کے باندھنے کی فکر ہے میرے پاس کچھ نہیں یہ کہتے تھے لیکن اس زمانے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے مشکل ہے ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمبر تین مال کی اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے آپ کو مال حلال عطا فرمائیں گے اور مال کے اندر برکت عطا فرمائیں گے جیسے میں نے بتایا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور اولاد میں برکت کی دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی بہت دیا اولاد بھی بہت دے دی اور وہ فرماتے تھے حضرت انس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے مال کی دعا دنیا کی دعا فرمائی ہے تو لوگوں کا باغ جو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے میرا باغ سال میں دو مرتبہ پھل دیتا ہے جیسے ہم کہیں گے مینگو سال میں ایک مرتبہ لیکن حضرت انس والے میں دو مرتبہ انگور گریپس ایک مرتبہ سال میں ان کے ہاں دو مرتبہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرے لیے دنیا کی دعا فرمائی اس کے وجہ سے میرے باغ میں پھول ہیں جن پھولوں سے مشک کی خوشبو آتی ہے لوگ مشک خریدتے ہیں لوگ عمبر خریدتے ہیں مجھے خریدنے کی ضرورت نہیں ہمارے باغ میں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال عطا کرے گی اور ہم دعا پڑھتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا دنیا ہنسنا و یا اللہ دنیا میں بھی اچھی حالت دے دے آخرت میں بھی اچھی حالت دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی بہت کمزور تھا اتنا دبلا پتلا ہو چکا تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم تو بہت دبلے پتلے ہو رہے ہو کیا وجہ ہے اس نے کہا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو آخرت میں میری اوپر سزا اور آخرت میں مجھے تکلیف ہوگی وہ تکلیف مجھ میری اوپر دنیا میں ڈال دے تاکہ آخرت کی تکلیف سے میں بچ جاؤں تو یا اللہ میری اوپر وہ تکلیف دنیا میں ڈال دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو ایسا مت کہو یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا ان کو سکھائی اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا اس ان الفاظ سے خالی نہ ہوتی ہر دعا میں یہ الفاظ فرماتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسن ہر دعا میں یہ تقریباً فرماتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نمبر ایک استغفار کی برکت سے آپ کو مغفرت مل جائے گی نمبر دو استغفار کی برکت سے یم دت کم قلت استغفروا إنه ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا مغفرة مغفرت پھر اللہ تعالیٰ بارش گے ویم نمبر تین یم دتکم کم بے اموال مال سے مراد مال حرام ہے حلال ہے اس لیے کہ حرام مال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حرام مال سے بچو سود سے بچو ربا سے بچو اگر اتفاق سے آپ کے مال میں کچھ سود کی رقم آ گئی تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دو کسی کو دے دو جیسے آج میں گندگی کو اپنے گھر سے نکالتا ہوں کم بے اموال اور نمبر چار و بنینا اور اللہ تعالیٰ آپ کے نسل میں برکت دیں گے تو مالی برکت مل جائے گی اور نسل میں برکت مل جائے گی نسل میں برکت اللہ تعالیٰ اولاد عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد میں برکت دیں گے ان میں نیک اور اچھے اور صالح بچے پیدا ہو جائیں گے اور اگر کسی کے پاس یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھے شاگرد دے دیں گے وہ ان کے لیے دعا کریں گے وہ بھی بیٹوں کی طرح تو نسل میں برکت آ جائے گی یوم جد کم بے اموال و بنین اور آگے نمبر پانچ فرمایا وَيَجْعَلَّكُمْ جَنَّاتٍ اللہ تبارک و تعالی آپ کو باغات عطا کریں گے یہ ہے ثمراتی برکت اللہ تعالی آپ کے ثمرات میں برکت باغات میں برکت عطا فرمائیں گے ثمرات یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور اور اسی طرح دوسرے پھل ان پھلوں کو بطور نعمت بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثمراتی نعمت بھی عطا فرمائیں گے پھلوں کی نعمت بھی عطا فرمائیں گے اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زراعت میں اور آپ کی فصلوں میں اور آپ کے غلے میں اور آپ کی خوراک میں برکت عطا فرمائے گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نہر اور نہر کا پانی یہ آدمی کی زراعت کے لیے فصل کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے ضروری ہے بہتا ہوا پانی نہ ہو تو فصل نہیں ہوگی تو کھانے پینے میں بھی برکت عطا فرمائیں گے تو آدمی کے لیے یہ ضرورت کی چیزیں ہیں تو استغفار کی برکت سے یہ چھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے اخروی نعمت اور دنیاوی نعمتیں مالی نعمتیں نسلی نعمتیں ثمراتی نعمتیں پھلوں کی نعمتیں اور کھانے پینے کی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور اس میں برکت ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ استغفار پڑھتے تھے ان کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر پڑھتے تھے سو مرتبہ استغفار ہمیں بھی چاہیے کہ سو مرتبہ استغفار قرآن کریم کی تلاوت اس کو ہم معمول بنا دیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ استغفار اس کو بھی ہم اپنا معمول بنا دیں کوئی کسی شیخ سے مرید ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی شیخ سے مرید بن جائے بلکہ پڑھتے رہے درود شریف درود شریف بہت لمبا درود بھی ہوتا ہے اور چھوٹا سا درود بھی ہوتا ہے اللہ علی محمد و علیہ وسلم اس میں سولاد بھی آ گئی سلام بھی آ گیا اور بہت مختصر اللہ علی محمد و علیہ وسلم اور جو آل کا لفظ ہے اس میں یہ نیت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بیویاں ہیں یہ بھی نیت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور صاحبزادیاں ہیں وہ بھی یہ بھی نیت کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ازواج متحرات بھی ہیں یہ بھی نیت کرے کہ آل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقارب اور رشتہ دار بھی شامل ہیں حضرت عباس ہو حضرت حمزہ ہے اور ان کی اولاد حضرت عباس کی اولاد حضرت حمزہ کی اولاد حضرت جعفر کی اولاد حضرت جعفر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اجمعین ان سب کی نیت کریں یہ بھی نیت کریں کہ عالم صحابہ کرام بھی شامل ہیں اور یہ طالب علموں کی باتیں ہیں کتابوں میں ہے کہ عالم صحابہ بھی شامل ہیں صحابہ کی نیت بھی کریں اور پوری امت میں جتنے متقی اور اچھی لوگ ہیں ان کی نیت بھی کریں آلی کل تق تقین تقی فہو آلی یا آلی کل تقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری آل ہر متقی ہے اور اس حدیث کی صنعت پر تو چلو کلام ہے لیکن دوسری روایت یاد میں آیا کہ آل تاباروں کو کہتے آل فرعون اشد العذاب اشد فرعون کے داروں کو عذاب میں ڈال دو تابے دار کے معنی میں ہے تو آپ کو دیکھو بہت مختصر درود بتلایا اور ان نیت بھی آپ کو بتائی جو میں نے بتایا ابھی سے اس کی نیت کرو اللہ علی محمد وآلہ وسلم یا وسلم کثیرن سلاد بھی آ گئی سلام بھی آ گیا اور آل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی ازواج بھی بنات مبارکہ بھی حسن حسین رضی اللہ عنہ بھی اقارب بھی رشتہ دار سب اس میں آ گئے تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ استغفار اور استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا کہ وہ جو بیٹھے تھے کیا کر رہے تھے استغفار پڑھ رہے اچھا اور کیا کر رہے تھے آخر میں فرمایا جنت کا سوال کر رہے تھے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اس کا مقصد اور مطلب ہے دعا کرنا تو آخر میں بتایا کہ وہ جو ذکر کی مجلس کے لیے بیٹھے تھے وہ دعا بھی کر رہے تھے اور دعا میں اہم چیز ہے جہنم سے حفاظت اور جنت کا مطالبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دے تو یہ سب ذکر کی مجلس کی برکت اور ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت معاوی عنہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کی بڑی شان ہے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ بہت بڑی اور اونچی شخصیت ہے ابھی تیونس کا ہمارا سفر ہوا چند دن پہلے تو تیونس شہر سے تقریباً دو تین چار گھنٹے کے فاصلے پر ایک شہر ہے قیروان اس قیروان میں بہت بڑی مسجد ہے رقبہ ابن نافع رحمہ اللہ نے اس کو فتح کیا تھا اور لکھا ہوا ہے کہ سن پچاس ہجری میں فتح کیا سن ففٹی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سن ففٹی میں کس کی حکومت تھی سن چالیس سے لے کر سن سکسٹی تک فورٹی سے لے کر سکسٹی تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی قیروان کو کو نیشیا کو حضرت معاویہ نے فتح کیا رضی اللہ عنہ اتنے بڑے فاتح تھے اور بتلاتے ہیں تاریخ والے کہ جو اسپین کو مسلمانوں نے فتح کیا ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں اسپین جو لشکر بھیجا جاتا تھا وہ قیروان سے جس قیروان کو حضرت معاویہ نے فتح کیا اس قیروان سے لشکر بھیجا جاتا تھا وہ مسلمانوں کا اسلام کا مرکز بن گیا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے اب ہم جو حضرت معاویہ و حضرت علی کے درمیان اختلاف تھا اس اختلاف کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کا اظہار کریں یہ بہت بری بات ہے اور بہت غلط بات ہے ہمیں حضرت علی سی میں محبت ہے ہمیں حضرت معاویہ سی میں محبت ہے ہمیں سب صحابہ کرام سے محبت ہے چند سال پہلے ہمارا ازبکستان کا سفر ہوا ازبکستان وہ ہے جس میں بخارا صبر قند تاشقند ترمز یہ سب وہاں ہیں خوار خوار ازم خوارزم جہاں کی شریتے صاحب کنز علامہ نصفی سب وہاں کے محدثین وہاں کے رہنے والے ہیں فقہ وہاں کے رہنے والے ہیں اصول فقہ کے مصنفین وہاں کے ہیں وہاں ہمارا سفر ہوا سمرقند جب جانا ہوا تو سمرقند میں حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مزار ہے حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس کے بھائی ہے اور وہاں شہید ہوئے ان کے مزار پر جو تختی لگی ہوئی ہے وہ تختی پڑی گئی اس میں لکھا ہے کہ یہ سن چپن میں شہید ہوئے تھے سن ففٹی سکس میں شہید ہوئے تھے ابھی آپ کو بتایا کہ سن فورٹی سے لے کر سن سکسٹی تک حضرت معاویہ کی حکومت تھی حضرت معاویہ کی حکومت میں وہ شہید ہوئے وہاں اور وہاں جہاد ہو رہا ہے ایک طرف جہاد ہو رہا ہے مغرب میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں اور دوسری طرف شام سے شام میں وہ بیٹھے تھے حضرت معاویہ اور جہاد کہاں ہو رہا ہے ازبکستان بکستان میں جہاد وہاں نہ ہوتا تو امام بخاری کہاں سے آتے امام ترمیزی کہاں سے آتے امام دارمی کہاں سے آتے یہ سب وہاں کے ہیں تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مجلس سے گزرے اور وہ ذکر کر رہے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اشراق کس وقت سبق اشراق کا وقت میرے سورج طلوع کے ساتھ ہوتا ہے بہرحال باتیں تو ختم ہونے والی نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ ذکر ہو جائے گا اشراق کا وقت ہو جائے تو پھر سب اشراق پڑھ لیں گے ان تو حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی اوپر میں بدگمانی کر رہا ہوں کہ تم گپ شپ کے لیے بیٹھے ہوں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس سے سوال فرمایا کیوں بیٹھے ہوں انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے حضرت معاویہ نے فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کی اوپر بدگمانی نہیں کرتا کہ آپ کیوں بیٹے ہیں بلکہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں فرشتوں نے مجھ سے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے سوال کرو میں نے آپ سے اس لیے سوال کیا تاکہ آپ بتلا دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں اور اس لیے میں نے سوال کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ بے ہی ملا الملاکت اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتے ہیں تمہاری وجہ سے فرشتوں پر او فرشتوں تم نے تو کہا تھا کہ یہ انسان اور لوگ یوف سدو یہدو نفل ارد یس خون خون بہائیں گے وہ یوف سدو نفل اور زمین میں فساد کریں گے یہ تو زمین میں فساد نہیں کرتے یہ تو خون نہیں بہاتے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹے ہیں تو ذکر کی مجلس میں ذکر کرنے والوں کی وجہ سے اللہ و تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں وہ فرشتوں جو تم کہہ رہے تھے تمہارا خیال صحیح نہیں تھا یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے بیٹے ہیں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر كمثل الحي والميت جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی حالت ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ اور حدیث میں آتا ہے ان نلکل سے ان ثقالتاً و ثقالت القلب ذکر اللہ ہر چیز کی لیے صفائی ہوتی ہے اور دل کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ہے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کے دل پر پنجا لگاتا ہے قبضہ کرتا ہے جب آدمی ذکر کرتا ہے تو خلاصہ شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے وہ اضا غفل وسوسا جب آدمی غافل ہو جاتا ہے پھر شیطان وسوسا ڈالتا ہے تو یہ دل کے لیے بھی صفائی ہے اور زبان کے لیے بھی صفائی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی دولت ہے درود شریف بہت بڑی دولت ہے اور دعا بہت بڑی دولت ہے استغفار بہت بڑی دولت ہے لا الہ الا اللہ لا يسبقها عمل ولا تترک ذنبا لا الہ الا اللہ اس سے کوئی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا حدیث ہے اس سے کوئی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا ولا ضمبن اور یہ کسی گناہ کو نہیں چھوڑتا ایک غیر مسلم لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذکر استغفار دعا درود شریف تلاوت اور اسی طرح آخرت کی یاد موت کی یاد آخرت کی یاد اس کی توفیق عطا فرما دے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 دے دے دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتیں ہمارے لیے مقدر فرما دے اس ملک میں جو دینی آزادی ہے اس کو قائم دائم فرما دے جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما دے مظلوم مسلمانوں کی حمایت اور حفاظت فرما دے ظالموں کی میں ہدایت میں ہو تو ان کو برباد کر دے طالب علموں کو علم نصیب فرما دے علماء کو عمل عطا فرما دے علم عمل تقوا اخلاص کی دولت سے نواز دے جب یہاں جہاں جہاں بارش کی قلت ہے اس ملک میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسا دے شروع اور رفتوں سے حفاظت فرما دے شیطان اور نفس کی نقشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے دنیا اور آخرت کی نعمت ہم سب کو عطا فرما دے ہمارے طرف سے ہمارے والدین ہمارے مشاعر اور ہمارے اساتذہ کرام ان کو جزائے خیر عطا فرما دے جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دے اس ملک میں بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرما دے دوسری ممالک جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دے ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرما دے اور ہمارے عیوب اور ذنوب کو دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے رحمت کی چادر سے چھپا دے اس نے خاتمہ کی دولت سے ہم سب کو نواز دے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی ہم سب کو عطا فرما دے صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ابھی اشراق کا وقت ہو چکا ہو تو اشراق پڑھ لیجیے انشاءاللہ We say Jazakallah, Jazakallah, Jazakallah. and to all the visitors that came to Israel as well. Allah subhanahu wa ta'ala reward you in this dunya and Allah subhanahu wa ta'ala reward you in the akhirah as well. Please let this not be the verse of the last time as we come to our majlis. Inshallah always give us a calendar and always time and time again that we can benefit from of this up inshallah. As was mentioned, precious will to serve These brothers, brothers, we partake in the prayers as well. already uh, Ishraq Salah and then uh, after Ishraq, Ishraq, inshallah, it's all the Ishraq, Ishraq, and then inshallah, Jazak, Jazak.